حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا حدیث بیان کی جبکہ وہ یعنی ابو سالم ان کے ساتھ باب الیون کے قلعے پر مورچہ بند تھے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الیون کا قلعہ علاقہ فستاد میں پہاڑ پر واقع تھا امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ حدیث میں مذکور شیبان قطبانی وہ ابن امیہ ہے اور اس کی کنیت ابو حضیفہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر سینتیس